عبد الرحمن بن عبد العزیز نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے قبیصہ بن زوائب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بھائی کی بیٹی پر پھوپھی کو نہ بیاہ جائے اور نہ خالہ کے ہوتے ہوئے بھانجی سے نکاح کیا جائے یعنی اصل مقصود یہی ہے کہ یہ اکٹھی ایک شخص کے نکاح میں نہ آئے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو اڑتیس